يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

لا ولا ولا هامة ولا سفر رواه اب ہر ومسلم في مصرفی آج ماہ سفر کی چھ تاریخ ہے سفر کے حوالے سے زمانے جاہلیت میں جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلّوش کیے گئے جہاں بہت ساری بدعقیدگیاں پائی جاتی تھیں انہیں میں سے ایک بدعقیدگی یہ بھی تھی کہ زمانے جاہلیت کو لوگ منحوس سمجھتے تھے یعنی ماہ سفر کو ماہ سفر میں نہ شادی کرتے تھے نہ سفر کرتے تھے نہ کوئی بڑی تجارت کرتے تھے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے تھے اور اس مہینے کو برا مہینہ سمجھتے تھے یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا نحوست کا جو یہ عقیدہ ہے یہ بہت پرانا ہے یہ ہمیشہ سے مشرقین کا عقیدہ اور عمل رہا ہے جو مشرقین ہوتے ہیں کفار ہوتے ہیں ہر زمانے میں ان کا یہ عقیدہ رہا ہے نحوست کا اللہ رب العالمین نے سب سے پرانی قوم جس کے بارے میں اس عقیدے کو بیان کیا ہے پرانے مقدس کے اندر وہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے صالح علیہ السلام کی قوم اس بدعقیدگی کا شکار تھی اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو بھی مصیبت یا آفت یا پریشانی پہنچ رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے وہ اسے برا سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے قرآن مقدس کے اندر آلو طیرنا بیکا و بیم کیا کہا ان لوگوں نے کہ ہمیں جو بھی پریشانی اور مصیبت پہنچتی ہے تمہاری وجہ سے ہے اور تمہارے اوپر جو ایمان لے کر کے آئے ہیں ان کی وجہ سے ہے یعنی جو مصیبت ان کو پہنچ رہی ہے اس کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا کہ سعال علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ رب العالمی نے اٹھنی دی تھی پہاڑ سے پیدا کر کے اور یہ نشانی کے طور پر اس نبی کے بارے میں اور جو ان پر ایمان لاتے تھے لائے تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے پریشانی ہے ان کی وجہ سے قہد پڑتا ہے ان کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں ان کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہی ہے ان کی وجہ سے بیماریاں ہیں پریشانیاں مصیبتیں ہیں یہ جو نبی تھے ان کی طرف اور جو ان پر ایمان لانے والے تھے ان کی طرف منسوخ کیا کرتے تھے اللہ نے کیا فرمایا قال رکم اند اللہ اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہاری قسمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں بل ان تم قوم تفتنون تم تو ایسی قوم ہو جو فتنوں کے اندر پڑی ہوئی ہو تو سوال علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ وہ نبی کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر پریشانی انہیں کی وجہ سے آتی ہے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی جو فرعون اور اس طریقے سے جو اس کے ماننے والے تھے ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ ہمیں جو بھی پریشانی آ رہی ہے قحط سالی ہو رہی ہے یا جو عذاب یا جو بھی بیماریاں پریشانیاں ہیں اس کی وجہ موسیٰ علیہ السلام نے عزب اللہ اللہ البام نے فرمایا فعیدہ الحسنہ پالولنا حاضی جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے ہماری وجہ سے ان کو فرعون کی قوم کو یا فرعون کو وہ ان تصب سے یا تو موسا و مما ہو اور اگر جب انہیں کوئی پریشانی پہنچتی تھی تو کیا کہتے تھے موسا علیہ السلام اور جو ان کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کی وجہ سے نہیں یہ پریشانی کی نسبت کدھر کرتے تھے موسا علیہ السلام کدھر اللہ کے نبی اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء کرام خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں سبب ہوتے ہیں اور اس دنیا میں کائنات میں اللہ کے سب سے افضل بندے ہوتے ہیں لیکن ان کی شرارت اور ان کی بدماشی یہ تھی ان کی بدعقیدگی یہ تھی کہ برائیوں کی نسبت انبیاء کی طرف کر دیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں اور اگر کوئی ان کو بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے تو اللہ ابراہم نے کیا فرمایا اللہ عند اللہ سب کی قسمتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں ایسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ صلیٰ السلام کے بارے میں مکہ کے مشرقین جو بدعقیدگی رکھتے تھے اس کو بھی بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان یا یقول میں نے کہ جب اگر کہ اگر انہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے مصیبت تو کیا کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری وجہ سے ہے تمہاری وجہ سے پریشانی بارش نہیں ہو رہی ہے قید ہے بیماریاں ہیں یا اور کوئی عذاب ہے کیا کہتے تھے نا عزب اللہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت کا ذریعہ تھے اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بدعقیدگی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان چیزوں کو منسوخ کر دیا کرتے تھے اللہ نے کیا فرمایا کل کل عند اللہ آپ کہہ دو کہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں فما القوم الہقاد حدیثہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کچھ بھی بات نہیں سمجھتے یہ جی بدعقیدگی تھی نحوست کے تعلق سے ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ مشرقین کا عقیدہ رہا ہے ہر زمانے کے مشرق عقیدہ رکھتے ہیں جو پریشانی اور مصیبت ہے جو دنیا کے اندر نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں نعوذ باللہ ان کی وجہ سے آتی ہے حالانکہ اللہ پر ایمان اللہ کا تقوا اللہ کا ڈر یہ کیا ہے یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے اللہ سمایہ واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اگر یہ لوگ ایمان لائیں اور تقوا اختیار کر لیں تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے دہانے کھول دیں گے خزانے کھول دیں گے تو نیکی اور تقوا اللہ پر ایمان اور دین پر استقامت نیکی کرنا بھلائی کرنا یہ نیکیوں کا خیر کا بھلائی کا ذریعہ اور سبب ہے لیکن یہ الٹی قوم تھی الٹی سمجھ رکھنے والی قوم تھے لوگ وہ کہتے تھے کہ جو پریشانیاں ہمیں آتی نبیوں کی جیسے آتی نوز اللہ تو اللہ رب العالمین ان کی تبدیل فرمائی نحوست ہے کیا یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے نحوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو برا جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ برائی یا پریشانی اور بیماری اس کی وجہ سے ہے اس کو نحوست کہا جاتا ہے اب یا تو کسی دیکھی جانے والی چیز سے ہو آپ نے کوئی چیز دیکھ لیا اس کو اپنے لیے برا سمجھ لیا اور ایسا نہیں ہے کہ مشرقین کا عقیدہ تھا اور ہے اور مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے المیہ یہ ہے کہ آج عقیدہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے بہت سارے مسلمان بھی نحوست کا شکار ہیں اور اس بدعقیدگی کا عقیدہ رکھتے ہیں نحوست کے تعلق سے سفر پر آپ جا رہے ہیں آپ کے سامنے سے بلی گزر گئی آپ کہتے ہیں کہ یہ سفر میرے لیے منحوس ہو جائے گا آپ سفر سے واپس آ جاتے ہیں آپ کے سامنے سے کتا گزر جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے برا ہوگا یا آپ کسی اپاہج کو دیکھ لیتے ہیں کسی لولے لگڑے کو دیکھ لیتے ہیں کسی بھیک مانگنے والے کو دیکھ لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے برا ہوگا یہ اسی کو نحوست کہا جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر کے برا عقیدہ رکھ لینا اور اپنے بارے میں برا سمجھ لینا کہ اس کی وجہ سے برائی آ جائے گی ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا شادی کامیاب نہیں ہوگی فلاں چیز کامیاب نہیں ہوگی اسی کو نفوسط کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا ختم ہو گیا ختم نہیں ہوا ہے آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ بدعقیدگی بہت سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے حالانکہ ان کا اللہ پر بھی ایمان ہے آخرت پر بھی ایمان ہے نبی پر بھی ایمان لیکن اس کے باوجود بھی بدعقیدگی ان کے ہاں پائی جاتی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بلی کو دیکھ کر کے آ کر کے گھر کے اندر بیٹھ جائیں گے کالی بلی ہوگی تو خاص طور سے گدھے کو دیکھ لیا الو کو دیکھ لیا کوے کو دیکھ لیا راستہ جو ہے سے واپس آ گئے گھر کے اندر آ کر کے بیٹھ گئے یہ سب بدعقیدگی ہے زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے اس کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے تو کسی دیکھی جانے والی چیز یا سنی جانے والی چیز کو برا سمجھنا آپ نے کوئے کی آواز سن لیا الو کی آواز سن لیا گدھے کی آواز آپ نے سن لیا اب آپ اس کو اپنے لیے برا سمجھنے لگے تو کیا ہے یہ اسی کو نحوست کہا جاتا ہے یا کسی معلوم چیز سے برا سکون لینا اپنے لیے اس کو برا سمجھنا جیسے سفر کا مہینہ ہے کچھ لوگ آج بھی بہت سارے مسلمان سفر کے مہینے کو برا سمجھتے ہیں صبر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تجارت نہیں کرتے اور کوئی بڑا کام نہیں کرتے اسی لیے آپ دیکھیں گے کیلنڈر جو ہمارے یہاں چھپتا ہے تو کیلنڈر کے سامنے جب سفر کا نام آتا تو کیا لکھ دیتے ہیں سفر الخیر یا سفر المظفر لکھ دیتے ہیں یہ بھی بدعقیدگی ہے اور وہی بدعقیدگی کی وجہ سے یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر شر کا مہینہ نعوذ باللہ برائی کا مہینہ ہے اور اس میں آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ سفر الخیر لکھ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے خیر کا کی امید رکھتے ہیں یا سفر المظفر لکھ دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ برائیاں نہ ہوں ہمارے ساتھ کامیابیاں ہوں اس لیے لوگ یہ چیز لکھ دیتے ہیں بدعقیدگی کی علامت اور پہچان ہے تو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کچھ دنوں کو منحوس سمجھنا کہ ہر مہینے کے آخری بدھ کو لوگ کچھ منحوس سمجھتے ہیں اس آکڑے اور نمبر کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں یہ آکڑا اور یہ نمبر ہمارے لیے منحوس ہے اور یہ ہمارے لیے برا ہوگا اچھا نمبر نہیں ہے یہ ہمارے لیے تو اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں بدعقیدگی ہیں میرے بھائیوں دین اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے بری چیز ہے یہ اور یہ عقید توحید کے منافی ہے یہ اللہ پر ایمان کے منافی ہے یہ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اس کے باوجود بھی انسان کسی اور چیز سے عقیدہ وابستہ کر لیتا ہے کہ اللہ ہر برامین پر توکل اور اعتماد اور بھروسے کے خلاف گویا کہ ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہو گیا بھروسہ نہیں رہ گیا اس لیے انسان اس بدعقیدگی کا شکار ہوتا ہے اور چار وجوہات ہیں چار اسباب ہیں سمجھ لیجئے جن کی بنا پر یہ جو نحوست ہے توحید کے منافی ہوتی ہے توحید کیا ہے اللہ پر ایمان لانا ایک اللہ کی عبادت کرنا اسی پر توکل و اعتماد کرنا اس کو توحید کہا جاتا ہے خالص اللہ کی عبادت کرنا تو یہ جو توحید جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور جس کی بنا جو ہماری پہچان اور ہماری اساس اور بنیاد ہے یہ جو نحوست والی بدعقیدگی ہے یہ عقید توحید کے چار وجوہات کی بنا پر منافع ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے میرے بھائیوں کہ ایسا انسان اللہ پر اعتماد کھو دیتا ہے اللہ پر توکل کو کھو دیتا ہے اور ان چیزوں پر توکل کرنے لگتا ہے اب اس کا توکل کس پر ہو گیا بلی پر ہو گیا اس کا توکل گھوڑے اور گدھے پر جانوروں پر ہو گیا حالانکہ جو گھوڑے گدھے جانور ہیں یہ بھی اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں پھرتے ہیں آواز نکالتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا کیا ہونے والا جب آپ کو ہمیں خود نہیں معلوم انسان کو تو جانوروں کو بلیوں کو بات کیسے معلوم ہو جائے گی کہ آپ کے عقیدے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یا آپ کی قسمت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ پر توکل اور اعتماد کے خلاف ہے یہ اللہ پر توکل اور بھروسے کے خلاف گویا کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں رہ گیا ان بلیوں اور جانوروں پر ہمارا بھروسہ ہو گیا اس لیے عقید توحید کے منافی دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس میں تقدیر کا انکار بھی پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت لکھی ہے اور سب کی قسمت اللہ رب نے لکھ دی ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں یہ علم اللہ رب العالمی نے کسی کو نہیں دیا نہ کسی نبی و رسول کو دیا نہ کسی فرشتے کو دیا نہ کسی کو دیا یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ ہماری اور آپ کی قسمت میں کیا ہے کیا ہونے والا ہے یہ علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تو ایک انسان جب کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے تو گویا کی وہ تقدیر پر اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے گویا کی سمجھتا ہے کہ چیز میرے لیے بری ہو گئی حالانکہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا اس کو خود نہیں معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم جب ایک انسان کو نہیں معلوم جس کو اللہ نے عقل دیا دماغ دیا بولنے کی طاقت دی اور بہت ساری مخلوقات پر اللہ حرب العامن اسے فوقیت عطا فرمائی اور اسے شرف عطا کیا تو اس جانور اور بلی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کے قسمت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کے سامنے سے گزر گئی اس کا مطلب یہ کہ سفر آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا سفر کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس کو کیسے معلوم ہو گئے جب آپ کو ایک انسان کو خود نہیں معلوم نبی کو نہیں معلوم کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے تو ایک چرند اور پرند کو اور ایک جانور کو ایک بلی کو اور ایک کتے کو اور ایک جانور کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں برا لکھا تھا اس لیے وہ آپ کے سامنے سے گزر گئی گویا کہ وہ آپ کو بلی بتا رہی کہ آپ سفر میں مت جاؤ ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا سوچنے کی بات ہے ایک انسان کو اس کا علم نہیں ہے اور ایک بلی کو اس کا علم ہو جاتا نا اس بلّہ تو گویا کی جو انسان اس سے اپنا عقیدہ وابستہ کر لیتا ہے گویا کی وہ تقدیر کا انکار کر دیتا ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں کیا لکھ رکھا ہے گویا کہ وہ اس کا انکار کر دیتا ہے یہ عقید توحید کے خلاف ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یا اس شخص نے جس کے پاس بھی بدعقیدگی پائی جاتی ہے اس نے ایسی چیز سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو صرف وہم ہے خیال ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلی کا جانور کا آپ کی قسمت سے کیا تعلق ہے اس کا کوئی تعلق نہیں نہ وہ آپ کے لیے کوئی جو ہے پریشانی کا ذریعہ ہے نہ آپ کے لیے کوئی نفع کا ذریعہ ہے اللہ نے اس کو اس کا ذریعہ نہیں بنایا ہے تو اس لیے آپ نے ایسی چیز سے اپنے آپ کو جوڑ لیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جو صرف توہم پرستی ہے اور صرف تخیلات اور اوہام ہے وہ ہے خالی اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بلی اور جانور کے ذریعے سے آپ عقیدہ وابستہ کر لیں اور چوتھی چیز میرے بھائی یہ ہے کہ جو اس وجہ سے عقیدے توحید کے خلاف ہے یہ کہ اللہ بلامین ہی نفع نقصان کا مالک ہے اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں اللہ ہی نفع دینے والا ہے وہی نقصان کو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اور یہ توحید کا ایک اہم عقیدہ ہے اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو چاہے فرشتے ہوں دنیا کی کوئی بھی ذات ہو اللہ کے علاوہ اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو اللہ ہر البرامین کے ساتھ اس شرک کا انتخاب کرتا ہے اور یہ بڑا شرک اللہ ہر البرہین کے ساتھ ایسا شرک جس کی مغفرت نہیں ہوگی جس کا ماننے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہر حرام اسی کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے وہی سب چیز کا مالک ہے وہی پریشانی اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے اور وہی ہمیں نفع پہنچانے والا ہے جو کچھ بھی نعمت ہمارے پاس پہنچتی ہے سب اللہ برامن کی طرف سے عما بکم من نعمت اللہ جو کچھ بھی نعمت ہے اللہ برامن کی طرف سے اللہ ہی کار ساز ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے وہی علیم و خبیر ہے وہی سب کچھ کی خبر رکھنے والا دینے والا لہذا اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتا ہے تو اللہ ابامن کے ساتھ وہ شرک کا انتخاب کرتا ہے اللہ فرمایا وہی ہم سچ اللہ امسد فلاح کا شفا اللہ اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا وہیں ارد کا بخیر فلاح راد الفضل اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دینا چاہے کوئی خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا کوئی روکنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو اللہ کسی کو مال دینا چاہے اولاد دینا چاہے نعمت دینا چاہے کوئی دنیا کی طاقت کو روک نہیں سکتی اللہ دینے والا اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانہ اللہ جس کو دینا چاہے اس کو دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فضل کو اللہ کی نعمتوں کو اس کے مال و اسباب کو نہیں روک سکتی ہے فلا رات دل فضل ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کو اس کے کمال کو اور اس کے خیر اور بھلائی کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی ہے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وسیب و بہی میں میّم نے نبادی وہ حول الغفور رحیم اللہ ہر اپنے مندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فضل پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اور اللہ ہی رحم کرنے والا مہربان اور رحم دل ہے تو اللہ ہی کے اختیار میں اللہ رب ہی کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ سارے انسان سارے جنات جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے اور قیامت کے آخری انسان تک تمام مخلوقات اگر اکٹھا ہو جائیں اور سب کے سب اللہ ہر برہین سے مانگیں اور اللہ ہر برہمین ہر انسان کی ہر شخص کی ہر مخلوق کی مانگی ہوئی چیز دے دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا آپ سوئی سمندر کے اندر ڈالتے ہیں اور سوئی کے اندر پانی کا ایک معمولی قطرہ یا کچھ پانی آ جاتا اتنا بھی اللہ ہر براہین کے خزانے کے اندر کمی نہیں ہوگی اور اللہ خزاں السلامات ولب آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں اللہ ہی دینے والا لہذا اللہ کے فضل کو کوئی رو نہیں سکتا اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے وہی بیماریوں کو دور کرنے والا شفا دینے والا وہی زندہ کرنے والا وہی مارنے والا وہی گلانے والا وہی صحت اور تندرستی دینے والا وہی اولاد دینے والا دنیا کا نظام چلانے والا اللہ البرہین ہے لہذا یہ اللہ البرہین کی ربوبیت کے اندر یہ چیز شامل ہے لہذا اگر کوئی انسان کسی اور چیز سے یہ عقیدہ قائم کر لیتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان پہنچنے والا ہے حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس کو نقصان کا ذریعہ اور سبب نہیں بنایا تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ چھوٹا شرک ہو جاتا ہے اور اگر اسی کو انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے بلی ہی سب کچھ ہے یہ جانور ہی سب کچھ ہے یہی سب کچھ ہے تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے شرک کا انتخاب کیا لہذا یہ جو نحوست میرے بھائیوں بہت بری بہت ہی برا عقیدہ یہ توحید کے منافی عقیدہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھ سکتا ہے ایک مسلمان اس طریقے سے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے کسی کے اندر کوئی نحوست یا کوئی شرط نہیں رکھا ہے نہ دنوں کے اندر رکھا ہے نہ مہینوں کے اندر رکھا ہے نہ کسی مخلوق کے اندر رکھا نہ کسی چیز کے اندر رکھا ہے یہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو ہم کو پیدا کیا اگر آپ آج جمعہ کا دن ہے جمعہ خیر و برکت کا دن ہے اور پورے ہفتے میں سب سے افضل دن ہے جمعہ کا دن افضل دنوں میں سے ہے پورے ہفتے کا سردار ہے جمعہ کا دن اب یہ جمعہ کا دن آپ خیر کا کام نہ کریں بھلائی کا کام نہ کریں تو اس جمعہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ نماز نہ پڑھیں قرآن کی تلاوت نہ کریں جمعہ کی نماز نہ پڑھیں خطبہ نہ آپ سنیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو انسان کا عمل برا ہوتا ہے کوئی دن اور رات یہ چیز بری نہیں ہوتی ہے انسان کا اپنا کردار برا ہوتا ہے اور یہ دن اور رات تو اللہ ہر العامن عمل کرنے کے لیے برتن بنا کر کے رکھے کہ انسان انہی دنوں کے اندر خیر بھی کرتا ہے اور اگر برا انسان ہے تو برا بھی کرتا ہے تو انسان دن کو برا سمجھ لے کہ دن بدھ کا دن میرے لیے برا ہے فلاں دن میرے لیے برا ہے کوئی دن برا نہیں ہوتا انسان کا اپنا عمل برا ہوتا ہے انسان کا اپنا عمل برا ہوتا ہے دن کو کوسنا یہ ہمارے لیے نوسط کا دن ہے ہمارے لیے برا دن غلط ہے یہ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگزام ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے اور امتحان کی تیاری کرنے کے لیے بچوں کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ بچے محنت کریں ٹائم دیا گیا ان کو دس دن پندرہ دن کے لیے ایک بچہ محنت کرتا ہے دن رات امتحان کی تیاری کرتا ہے اور پھر جا کر کے وہ امتحان میں بیٹھتا ہے اور امتحان میں اس کو کامیابی ملتی ہے ایک بچہ تیاری نہیں کرتا ہے سوتا ہے اپنا وہ گزار دیتا ہے دعوتوں میں گھومنے میں پھرنے میں سونے میں اور ایسے ہی لایانی باتوں میں دوستوں کے ساتھ کپاسٹک میں اپنا پورا وقت ضائع کر دیتا ہے اور پھر امتحان میں بیٹھتا تو کہتا ہے یہ میرا امتحان میرے لیے بہت برا ہو گیا یہ دن میرے لیے برا ہو گیا وہ فیل ہو گیا تو کیا دن کے اندر برائی تھی اس نے محنت نہیں کیا اس لیے اس کو یہ نتیجہ دیکھنا پڑا اگر دیگر بچوں کے طریقے سے وہ بھی محنت کرتا وہ بھی کامیاب ہو جاتا تو یہ جو چیز ہے کہ ہم دن کو برا کہہ دیں کہ دن کی وجہ سے ہمارے لیے برائی ہو گئی اور یہ دن ہمارے لیے نحست کا دن ہو گیا یا فلاں عورت سے ہماری شادی ہو گئی اس عورت کی شادی میرے لیے نحوست ہے فلاں بیٹے کے اندر نحوست ہے فلاں اولاد کے اندر نحوست ہے فلاں جگہ میں فلاں کام کرتا ہوں اس کے اندر نحوست ہے نہ اس باللہ یہ سب بدعقیدگی ہے یہ یہ اللہ پر توکل اور اعتماد اور اس کے بھروسے کے خلاف ہے یہ ایک مسلمان کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسلمان اس بدعقیدگی کا شکار ہو کیونکہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا اس لیے میرے بھائیوں اس بدعقیدگی سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے اور ایسا نہیں کہ میں ہوے میں بات کرتا ہوں یا کھالی پیلی جو ہے ہوائی فائرنگ ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو آپ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں اگر کوئی آدمی کسی کی دکان پر جاتا ہے یا کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے بات کرتا تو کیا کہتا ہے کہتا ہے یار پنوتی مت لگاؤ تو بہت منہوس آدمی تجارت اس کی چل رہی ہے یا دکان پر چلا گیا اس کے اور اگر دکان پر جانے کے بعد ایک دو گھنٹہ کوئی گراہک نہیں آیا کوئی کسٹمر نہیں آیا اس آدمی کو کوسے رکھتا کہتے یا تو بڑا بڑا منہوس آدمی ہے جب سے تو آیا میری دکان پر کوئی گراہک ہی نہیں آیا کوئی کسٹمر ہی نہیں آیا وہ اپنے ساتھی دوست کو کیا سمجھتا ہے اسے برا اور منہوس سمجھنے لگتا ہے یہ پائی جاتی ہے چیز ایسا نہیں غیر مسلمان کی بات ہو رہی ہے یہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں اللہ پر ایمان لانے والے مسلمان اپنے آپ کہلانے والے ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور اس طریقے سے کو برا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پنوتی لگ گئی اور کوئی آندھی آتی ہے طوفان ہے یا بیماری ہے یا قحط ہے وہ سب کے سب یہ سب علامتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ہاں مہوسط کی حالانکہ ساری چیزیں اللہ ابراہین کی طرف سے آزمائش کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں لیکن انسان اسے نوشت سمجھ لیتا ہے کہ چیز ہمارے لیے بری ہو گئی اور یہ فلاں کی وجہ سے چیز ہمارے لیے ہو گئی میرے بھائی یہ جو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے یہ سراسر غلط ہے آپ نے کسی مہینے میں شادی کر لیا اور شادی اگر کامیاب نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے اس مہینے کی وجہ سے ہماری شادی ناکام ہو گئی مثال کے طور محرم کا مہینہ ہے محرم کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے شوال کے مہینے میں زمانۂ جاہلیت میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے ہنست عائشہ فرماتی ہیں کہ شوال کے مہینے میری شادی بھی ہوئی اور میری رخصتی بھی ہوئی ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بھی بھی صحیح مسلم کی روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ جو مجھے مقام مرتبہ ملا اللہ کے سر کے پاس اگر شوال کے مہینے میں شادی کرنا عیب ہوتا برا ہوتا یہ مقام و مرتبہ مجھے نہیں ملتا جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے مقام ملا تو لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے شادی نہیں کرتے محرم کے مہینے میں خاص طور سے جو روافظ اور شیعہ ہیں یا اس طریقے سے ان سے جو متاثر ہیں وہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے کہیں گے کہ جو ہے محرم کے مہینے میں شادی کرنا یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی یا آل بیس غداری ہے فلاں ہے فلاں عزب بلّہ وہی ربیع الاول کے مہینے میں شادی کر لیں گے جس مہینے میں نبی کی وفات ہوئی اس مہینے میں شادی کر لیں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے تو یہ سب بدعقیدگی ہے میرے بھائی اللہ نے ہر مہینے کو کسی مہینے کے اندر کوئی شر نہیں رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ بعض مہینے کو بعض پر فوقیت دی ہے جیسے رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے لیکن کسی مہینے کے اندر شر نہیں ہے جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے لیکن کسی دن کے اندر اللہ ابراہم نے کوئی شر اور کوئی برائی نہیں رکھی ہے برائی انسان کا اپنا برا عمل ہوتا ہے انسان کی کا کرتوت اور اس کا برا کردار ہوتا ہے دن کے اندر مہینوں کے اندر کوئی نحوست یا کوئی برائی نہیں ہوتی ہے انسان اپنے عمل سے اس دن کو چاہے خیر کا دن بنا دے چاہے اس دن کو برا دن بنا دے اور اس دن کو غلط بنا دے برا عمل کر کے اور اگر آپ خیر کریں گے بھلائی کریں گے وہ دن آپ کے لیے بہتر ہوگا لہذا اس بدعقیدگی سے جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے یہ توحید کے خلاف اسلام کے خلاف ہے اور اسلام اور مسلمان کے بارے میں اس طرح کا تصور رکھنا بھی محال ہے کہ بدعقیدگی کا شکار ہوگا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں ہر بدعقیدگی سے محفوظ رکھے اللہ ابرامین ہمیں عقید توحید پر قائم رکھے اللہ ابرامین ہمیں نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر سے اور ہر برائی اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ ولکم فرقان عدیم و نافان ویاکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم الکم الرف الرحیم الحمد لله رب العالمين واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك